نے ہمیں عمر بن دینار سے اسی سند کے ساتھ اسی کے ہم معنی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو تہتر